سے ہم سب کو محروم رکھا خیر آپ کی حاضری ہمارے لیے کافی ہے شان ہوں آپ کے علم و عمل میں برکت عطا ہے حضرت مولانا یہیں ہمارے ترکیسر کے قریب ترکیسر گاؤں کے ہیں اور دارالعلوم فلاح دارین کے محتمیم بھی رہ چکے ہیں ایک لمبی مدت تک اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو دارلم فلاح دارین کے بہت لمبی مدت تک اہتمام پر بھی جلوہ افروز تھے اس کے بعد آپ تشریف لے گئے تورنتو اور وہاں آپ نے دین کی نسبت پر بڑی محنتیں کی ایک مسجد ہے مسجد ابو بکر وہاں کے امام و خطیب بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں تعلوم چلتا ہے اس کے ناظم بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے آپ سے امت کو خوب مستفیض فرمائے ابھی ایک روایت بخاری شریف میں گزری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں پر نمازوں کا غلبہ ہوگا ان کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاح وہاں سے بلائیں گے یعنی جن پر نمازوں کا بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ان پر نمازوں کا بہت غلبہ ہوتا ہے وہ نفلی نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو اس دروازے سے آواز آئے گی وہاں کوئی دربار وربار نہیں ہوگا دروازے سے آواز آئے گی اس دروازے سے نماز پڑھنے والے یہاں سے آ جا میرے اندر سے آ اور جس پر روزے کا غلبہ ہوگا بہت روزے رکھتا ہے تو اس کو باب ریان سے بلایا جائے گا اور جس پر زکوٰۃ کا غلبہ ہے اس کو بابو الزکات سے بلایا جائے گا یہ سب دروازے کے نام ہیں ہمارے وہاں دروازوں کے نام رکھتے ہیں نا تو وہاں بھی دروازوں کے نام ہوں گے جنت کے دروازوں کے یہ سب نام ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک ساسم کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے زکوٰۃ سے بھی نماز سے بھی سوم سے بھی روز ایسا بھی کوئی ہوگا اللہ کے حبیب نے فرمایا منہم ابو بکر تو ان میں سے ہیں صدیق اکبر کو فرمایا کہ تم کو ہر دروازے سے آواز آئے گی اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق پر تمام عبادتوں کا غلبہ تھا روزے میں بھی بہت آگے اور نمازوں میں بھی بہت آگے اور خرچ کرنے میں بھی بہت آگے ہر چیز میں آگے وہاں امام نووی نے ایک بات لکھی ہے وہ مجھے بتانا ہے اصل میں اگر ہم مسائل بھی نہیں جانتے ہیں اب عوام تو کیا علماء بھی بہت سارے مسائل نہیں جانتے ہیں تو اس وقت مطالعہ کا ذوق ہی ختم ہو گیا ہے امام نوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے سامنے ان کی تعریف کی اور یہ کہا کہ ابو بکر تو ان میں سے ہے جن کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا یہ ابو بکر کی تعریف فرما رہے ہیں حضرت اور مجمع میں فرماتے ہیں امام نووی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے تعریف کرو اور اس کی بندی نہ پھٹے اس کی طبیعت میں موتاپا نہ آئے تو اس صورت میں ان کے سامنے تعریف کرنے کی اجازت ہے ہر جگہ ممانعات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا پر اس طرح کی باتیں کہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے میں نے اسی لیے امام نبی رحمت اللہ علیہ کے اس کھول پر عمل کرتے ہوئے یہ بات نقل کی کہ بعض جگہوں پر تعریف کی اجازت ہے ہاں ان جگہوں پر اجازت نہیں جہاں پر یہ پتا چلے کہ جناب کی تعریف کریں گے تو یہ رات سے نماز بھی چھوڑ دیں گے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کفنی ہے نا بطن ٹوٹنے لگتے ہیں تو پھر ان کی تعریف نہ کی جائے اس لیے کہ وہ ان کے لیے خسارے کا ذریعہ بن جائے گا وہ ان کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے گا وہ عجب میں مبتلا ہو جائیں گے وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں گے وہ اپنی شان کو سمجھیں گے کہ اچھا میں بھی کچھ ہو گیا یہ سب بندی پہن کر بیٹھے ہیں نا میں نے کہا ان کے استادوں نے ان کو بندی پہنا کر بندے بنا دیے بندے کا من ابدیت معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ابدیت آ گئی توازو آ گئی اللہ ہم سب کو توازو نصیب فرمائے اور ہمارے ماں اسماعیل صاحب جب ابھی وہ روایت پیش کر رہے تھے کہ حافظ صاحب کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جاؤ تیری آخری منزل ہوگی تو میرا ذہن منتقل ہوا ایک حدیثی بحث کی طرف اس لیے کہ ہم حدیث کے طالب علم ہیں تو کچھ نہ کچھ کریت کریت کریت کریت کرتے رہتے ہیں تو میرا ذہن منتقل ہوا ایک مضمون کی طرف بخاری شریف میں روایت ہے کہ ان للجنت میات درجات جنت کے سو درجے ہیں جنت کے سو درجے ملا علی قاری رحمت اللہ علی مشکات شریف کی شرح میں یہاں ایک اشکال کرتے ہیں اشکال یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے سو درجے ہیں اور ایک طرف ان حافظ صاحبان کو کل قیامت کے دن اللہ یوں کہے گا اکرا ورتقی ورت تل کما کن ترت فی دنیا فن منزل تک آخر آیتن چرتا جا پڑھتا جا چرتا جا پڑھتا جا ورت تل کما جیسے دنیا میں تو پڑھتا تھا ویسے پر یا لمن تالمن یا لمن تالمن میں نہیں آوے ایسا نہیں ایسا نہیں پڑھنے کا قرآن صاف صاف پڑھنے کا ورنہ قرآن ہم پر لانت کرتا ہے کہ نہ پر مجھے چھوڑ دے تو ایسے قرآن نہیں پڑھنے کا قرآن آہستہ آہستہ پڑھنے کا صاف صاف پڑھنے کا تجوید کے ساتھ پڑھنے کا میں مذاق کرتا رہتا ہوں کہ کاریوں کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ قرآن تو خیر تجوید سے پڑھاتی بھی ہے لیکن کھانا بھی تجوید سے کھاتے ہیں اب تو تو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے دو چار کاری میرے ساتھ تھے میں نے کہا بھائی ذرا تجوید سے کھا لینا خیر یہ تو ایسی بات ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا قرآن پڑھنے کا ڈھنگ سیکھو طریقہ سیکھو قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھا جاتا ہے تو اقرا ور تک ورت تل کما کن ترت تلو فی دنیا جیسے دنیا میں تو پڑھتا تھا ایسے پڑھ اور جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہ تیری منزل ہوگی اچھا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں اور جن اور قرآن کی آیتیں چھ ہزار چھ سو چھسٹھ آیتیں ہیں چھ ہزار چھ سو دیکھو میرا ایک لطیفہ سناؤ بہت سال ہو گئے پندرہ سترہ سال ہو گئے پہلی مرتبہ میں کینیڈا کے لیے اپلائی ہوا تھا کسی صاحب نے وہاں سے ڈیکلیشن بھیجا تھا کسی مسجد والے نے تو اس کے لیے پہلی مرتبہ میں اپلائی ہوا تو میرا انٹرویو آیا تو مجھے دہلی بلایا انٹرویو کے لیے میں وہاں گیا تو کوئی لیڈی تھی کوئی لڑکی تھی وہ میرا انٹرویو لینے بیٹھی اس نے مجھے پوچھا کہ اردو میں بات کروں گجراتی میں بات کروں انگلش میں بات کروں میں نے کہا اردو میں کر خیر اس نے مجھ سے اردو میں پوچھنا شروع کیا تو اس نے کچھ سوالات کیے ان سوالات میں مجھے ایک سوال یہ کیا مجھے یہ کہا قرآن کی آیتیں کتنی ہیں کچھ سوالات اس نے دین کے متعلق وہ کمپیوٹر میں دیکھ کر بول رہی تھی سوالات کر رہی تھی تو اس میں ایک سوال اس نے مجھے یوں کہا کہ قرآن کی آیات کتنی ہے تو مجھے اس وقت یاد نہیں تھا جیسے ابھی اعظم اسماعیل صاحب کو یاد نہیں آیا کہ چھ ہزار چھ سو چھ آئے آیتیں تو مجھے بھی اس وقت یاد نہیں تھا کہ کتنی آیتیں ہیں تو اس لڑکی نے مجھ کو یوں کہا کہ میں بتاؤں میں نے کہا بتائیے اب وہ غیر مسلم لڑکی تھی مجھے لگتا ہے کہ وہ سکھ لڑکی تھی اس نے مجھے کہا کہ چھ ہزار چھ سو چھسٹھ آیتیں ہیں میں نے کہا بہت اچھی بات ہے مجھے یاد نہیں پھر میں نے اس کو ہنستے ہوئے جواب دیا میں نے کہا دیکھے قرآن کی آیتیں کتنی ہیں اس میں ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ الحمد سے لے کر ون ناس تک پورے قرآن پر ایمان رکھنا ہے بس یہ ایک مسلم مسئلہ ہے میں نے کہا آپ نے یہ جو مجھے سوال کیا اس کے بجائے میں ایک سوال آپ کو بتاؤں وہ سوال اہم ہے اس نے کہا کیا سوال میں نے کہا سوال یہ ہے کہ یوں پوچھنا چاہیے کہ یہ چھ ہزار چھ سو چھسٹھ آیتیں اتری کیوں اتنی ساری آیتیں کیوں اتاری اللہ نے میں نے کہا یہ سوال پوچھنے کا ہے کتنی آیتیں یہ تو کوئی سوال نہیں ہوا تو اس نے کہا اچھا ٹھہریے مجھے ذرا یہ سوال لکھوا دیجیے تو خیر اس نے لکھ لیا اب میں باہر آیا تو میرے ساتھ اور بھی ایک حافظ صاحب تھے یہاں تکولی کے وہ بھی اپلائی ہونے آئے تھے ان کا بھی انٹرویو تھا اب وہ میرے بعد وہ گئے وہ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا مول صاحب یہ تو میں نے یہ آج چھ ہزار چھ سو چونسٹھ آئے تو اترے لی کے نیچے حافظ نے مجھے یوں کہا کہ یہ اتری کیوں ہے میں نے کہا یہ میں ابھی بتا کر آیا اس کو تو اس نے سوال نوٹ کر لیا اندر میں خیر یہ تو بیچ میں ایک لطیفہ سنا دیا ایسے لطائف بہت ہوتے ہیں سفر کے اندر اسی لیے کہا کہ سفر کرو تو حالات کھلتے ہیں اپنے بھی پہچانے جاتے ہیں پرائے بھی پہچانے جاتے ہیں سفر کو سفر اسی لیے کہتے ہیں کہ سفر کا معنی کھلنا اور سفر کو الٹ دو تو فسر ہو جاتا ہے اور فسر کا معنی بھی کھولنا اسی لیے تفسیر کو تفسیر کہا گیا کہ اس میں قرآن کھولا جاتا ہے تو فسر کا معنی بھی کھولنا سفر کا معنی بھی کھولنا سفر میں حالات کھلتے ہیں اپنے بھی پہچانے جاتے پرائے بھی پہچانے جاتے خالی خالی ٹکٹ لینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ واقعات ٹکٹ لیتا ہے وہ سفر میں پہچانا جاتا ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ آگے والا کہے کہ پاچھل ماری ٹکٹ لے لیں پیچھے والا کہے کہ آ کر ٹکٹ لے لے اور دونوں کی ٹکٹ نہیں آ ایسے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں تو سفر میں حالات کھلتے ہیں یہ خیر تمہیں نیند آ رہی ہے تو ذرا نیند اڑانے کے لیے میں نے ایک دو باتیں کہہ دی تو سفر میں لطائف ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے حالات کھلتے ہیں کہ دنیا میں کیسے کیسے حالات چلتے بہت سارے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں دنیا کے اندر اور ہمارے اکابر کا دستور یہ رہا ہے کہ حالات سے وہ لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں حالات کے ذریعے سے حق کی پہچان کرتے ہیں معرفت حاصل کرتے ہیں تو ان کو معرفت ملتی ہے تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف قرآن کریم میں سو درجات جنت کے بتائے گئے اور دوسری طرف اس حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ چھ ہزار چھ سو چھسٹھ آیتیں ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ چھ ہزار چھ سو چھسٹھ درجات ہے یعنی اتنی منزلیں ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال قائم کیا لیکن جواب نہیں دیا ہے شاید جواب بن نہیں پڑا ان سے تو اشکال تو کیا لیکن جواب نہیں دیا خاتم المحدثین حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی سم المحادر المدنی نور اللہ مرتدہ نے اس کا جواب دیا بخاری شریف کی شرح میں لامی دراری نام کی ایک شرح اس میں حضرت نے حاشیے میں جواب دیا ہے اور حضرت نے جواب یوں دیا کہ بڑے بڑے منزلیں بڑی بڑی منزلیں جو ہے نا وہ تو سو ہوگی اور ایک ایک بڑی منزل کی مسافت جو بیان کی گئی ہے جنت میں ایک مار نے بھی جو مار منزل کا مطلب ایک مار اور دوسرا مار یہ دو منزلوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے ایک منزل اور دوسری منزل کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوگا تو فرمایا یہ سو درجات تو ایسے ہوں گے بڑے بڑے اور ان دونوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی منزلیں ہوگی وہ چھ ہزار چھ سو چھ آیتوں والی ہوگی اگر ان سب کو شمار کر لو تو چھ ہزار چھ سو چھ آیتیں اور پھر شیخ نے تو ایک عجیب بات لکھی ہے فرمائے اس کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیری منزل ہوگی اور اس کا قرآن ختم ہوگا فرمایا جنت الفردوس میں اور جنت الفردوس کا جو آخری منزلہ ہوگا وہ آخری منزل اللہ کا عرش ہوگا گویا اس کا قرآن اللہ کے عرش کے قریب ختم ہوگا اور کیوں ختم نہ ہو اللہ کی صفت کلام ہے تو اس کے کلام کی صفت اسی کے پاس جا کر ختم ہوگی گویا یہ بچہ جو ہے یہ حافظ قرآن جو ہے یہ بالکل اللہ کے قریب رہے گا کتنی بڑی فضیلت ہو گئی حافظ قرآن کی ایک زمانے میں مشہور تھا کہ کوہاڑی کوئی گھر خالی نہیں کہ جی میں حافظ قرآن نہیں ہوئے ہے نا پہلے مشہور تھا بلکہ یوں مشہور تھا کہ کوساری کی پہلی سب میں سارے حفاظ ہی ہوتے ہیں بلکہ کوساری کے مزلے پر تراوی پڑھانا بڑا مشکل مسئلہ تھا ایک زمانے میں مشہور تھا یہاں بہت حفاظ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ماں اسماعیل صاحب کے ذریعے سے پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا اور پہلے تو وہاں دور دور لوگ حافظ بننے جاتے تھے راندیر جامعہ میں اشرفیہ میں اور دادھیل اور ادھر کہاں کہاں لوگ حافظ بننے جاتے تھے اب تو ہفتہ اعلیٰ شاہ نے اس گاؤں میں ہی میں اس چمن کو لگا دیا اس باغ کو لگا دیا کہ یہیں یہ چمن اور یہ پھول تیار ہو رہے ہیں یہ باغ تیار یہ باغ کے یہ پھول تیار ہو رہے ہیں اور یہی لوگ حافظ قرآن بن رہے حق اعلیٰ شان حضرت مولانا کو بھی جزائے خیر دے آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے پڑھنے والوں کو بھی جزائے خیر دے ان اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے سب کی محنت سے چمن تیار ہوتا ہے سب کی محنت سے ناظم کی اپنی محنت ہوتی ہے نگرانی پیسے لانا انتظام کرنا اس کے پیچھے رات دن کھپانا اساتذہ کی محنت ہوتی ہے راتوں میں اٹھنا دن میں محنت کرنا طلبہ کی محنت ہوتی ہے کہ لگے ہوئے ہیں یاد کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں گاؤں والوں کی محنتیں ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے گھاری کمائی سے مدد کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے کم سے کم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ادارے کو آباد رکھنا یہ برباد نہ ہونے پائے اس کو باد خزاں نہ لگ جائیں پٹجر کی موسم نہ آ جائیں اس کے لیے لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں تو بھائی کوئی بھی باغ کوئی بھی چمن کوئی بھی سنستھا کوئی بھی تنظیم ایک آدمی سے آباد نہیں ہوتی بہت ساروں سے آباد ہوتی ہے حق تعالیٰ اس تنظیم کو قائم دائم فرمائیں خیر میں یہ میں نے جو صورت پڑھی ہے اس صورت سے متعلق مجھے ایک دو بات کہنا ہے الصالحات وتواصوا و وتواصوا بالصبر میں پہلے اس کا ترجمہ کر دوں یہ ودوحا سے لے کر الحمد شریف تک کی جتنی صورتیں ہیں نا یہ تمام کی تمام صورتیں وہ ہیں جو اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں آمین عالم آدمی ہو عامی انسان ہو سبھی ان صورتوں کو پڑھتے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں معلوم اور نہ ہم نے کبھی کسی مولوی کے پاس جا کر کہا کہ و دعا سے لے کر الحمد و شریف تک کی تفسیر تو ہمیں سمجھاؤ تاکہ ہم ذرا نماز پڑھیں تو اس میں مزہ بھی آئے کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے بھائی امام غزالی کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا خط ہے بندوں کے نام پر تو میرے محبوب کا میرے عزیز کا جب خط آتا ہے میں اس کی زبان نہیں جانتا تو میں دس آدمی کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ کا خط ہے لیکن اس کی زبان جاننے کے لیے ہم کسی کے پاس نہیں جاتے یہ اور مسئلہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے بے سمجھے پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا ثواب ملنا اور چیز ہے اور لذت کا آنا اور چیز ہے اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو بڑی لذت آئے گی بہت مزہ آئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا تو قرآن کریم کو کچھ سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کے لیے اہل علم کی خدمت میں جانا چاہیے علماء کی میں اکثر کہا کرتا ہوں علماء سے مت بھیرا کرو علماء سے لڑا مت کرو ان سے دین سیکھو ان سے بھیرو مت ان سے لڑو مت بلکہ ان کے سامنے جا کر خوشامد کرو اور ان کے سامنے جا کر کے دین سیکھو بہت بڑی چیز ہے دیکھو قرآن کریم میں ایک بات آئی عجیب و غریب بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مالانا من شفیع والا صدیق ان حمیم قیامت کے دن نہ کوئی شفارسی ہوگا اور نہ کوئی جگری دوست ہوگا حمیم کا منع گرم گرم دوست گرم دوست کا مانا جگری دوست حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا سوال یہ کیا کہ حضرت یہ اس آیت کا معنی اور مطلب کا ظہور کب ہوگا تو حضرت نے فرمایا فی یوم القیامہ قیامت میں فرمایا کیسے ہوگا فرمایا کیسے ہوگا دنیا میں تم نے کسی سے دوستی رکھی ہوگی اور وہ اگر جنت میں چلا گیا تو تمہیں تلاش کر کے جہنم سے لے آئے گا بہت بڑی چیز حضرت نے فرمائی اور پھر روایت فرمائی اپنی صنعت سے فرمایا کہ روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی جنت میں آئے گا وہ اللہ سے یوں کہے گا کہ اللہ ایک آدمی تھا نبی کوساری کی مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور میں اس کو سمجھایا تو وہ نماز میں آ گیا تھا پھر وہ نماز میں آتا تھا پھر وہ قرآن بھی کبھی کبھی لے کر بیٹھ جاتا تھا اللہ میری کچھ ان سے دوستی بھی ہو گئی تھی میں نے اس کو سمجھایا تھا وہ جنت میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو اللہ کہے گا کہ اچھا تم نے اس طرح پر ایک آدمی کو دیکھا جو نماز کہا نہیں دیکھا نہیں میرے مالک میں نے اس پر محنت کی اس کو تیار کیا تھا میں نے دین کے لیے کہا اچھا تو دیکھو وہ جہنم میں اس کے بہت زیادہ گناہ تھے تو وہ جہنم میں جاؤ میں تمہاری سفارش قبول کرتا ہوں تم اس کو نکالو بخاری شریف کی روایت تھی فرمایا جاؤ میں تم سفارش تمہیں اجازت دیتا ہوں اس کو نکالو تو وہ آدمی اس کو نکال کر لائے گا یہ دنیا کی نیک دوستی کام آ جائے گی وہاں نیک دوستی اچھی دوستیاں جو ہے وہاں کام آتی بری دوستیاں جو ہمارے جوان کرتے ہیں اس سے اس سے گندی دوستیاں کبھی اس سے کر لی کبھی اس سے کل یہ واحد دوستیاں اور ہمارے جوانوں کا تو مزاج معاف فرمائے عجیب ہو چکا ہے بالکل قرآن کے خلاف کیسے اللہ قرآن میں یوں کہتا ہے رات میں جلدی سو جاؤ صبح جلدی اٹھو کیوں وجہ اللہ لباسا رات سونے کے لیے بنائی وجہ الن نہ آشا اور دن کمانے کے لیے بنایا رات سونے کے لیے دن کمانے کے لیے بنایا نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع فرمایا صرف تین چار لوگوں کو اجازت ہے فرمایا ایک اجازت ہے تعلیم و تعلم پڑھنے پر آنے والوں کو ایک اجازت ہے واض و نصیحت کی ایک اجازت ہے اگر مہمان آ جائیں تو مہمان کے ساتھ تھوڑی دیر بات کریں یہ سب حدیث سے ثابت ہے اور ایک چوتھی اجازت ہے شوہر کو بیوی سے اور خصوصاً کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو تو بیچاروں کو رات ہی میں ٹائم ملتا ہے بیوی کے ساتھ بیٹھنے کا اس میں بھی دو چار آ جاتے ہیں تو بیوی کا وقت بھی وہ لے لیتے تو بہرحال عشاء کے بعد یہ چند لوگوں کو اجازت ہے باقی اجازت نہیں باقی سب کوئیوں کا سمر اف اللہ عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنے کی جلدی سو جاؤ اب ہمارا جوان کیا کر رہا ہے بارہ ایک بجے تک چوراہوں پر چوروں پر اوتلوں پر بیٹھا رہتا ہے صبح سوتا ہے فجر کی نماز بھی اس کی گائی دس گیارہ بجے اٹھتا ہے دیکھو ہماری نیند جو ہے نا نیند بہت غور سے ایک بات سمجھے نیند جو ہے یہ معمار ہے کڑیا ہے مستری ہے جو ہماری باڈی کو ٹھیک کرتی ہے اگر آپ نے وقت پر نیند لی ہے تو یہ نیند آپ کی باڈی کو راحت پہنچائے گی اور اگر آپ نے وقت پر نیند کو نہیں لیا تو یہ نیند آپ کی باڈی کو راحت نہیں پہنچائے گی اگر عشاء کے بعد سو گئے تو صبح میں اتنا بھی آسان ہوگا اور بدن بھی ہلکا ہو جائے گا اور اگر دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں پھر تو یاد رکھو چاہے تم نے دن میں کتنے ہی گھنٹے سوئے ہو لیکن تمہاری نیند تمہاری بودی کو راحت نہیں پہنچائے گی وہ بدن سس کا سس ہی رہے گا آپ کام نہیں کر پاؤ گے تو نیند شریعت کے مطابق اگر لیں گے تو وہ ہماری بودی کے لیے راحت کا ذریعہ بنے گی اور اگر شریعت کے مطابق نیند نہیں لی ہے الٹی چال چل رہے ہیں تو وہ ہماری بودی کے لیے راحت کا ذریعہ نہیں بنے گی دوسری بات ہم سوتے رہتے ہیں فجر میں صحابہ کرام نے حضرت سے ایک سوال کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو حضرت نے فرمایا بالکل ہوگا تو فرمایا اتنی بھیڑ بھاڑ میں کیسے ہوگا یا دس ہزار کا مجمع ہوتا ہے تو مقرری نظر نہیں آتا ہے نا دس ہزار کا مجمع ہوتا ہے تو مقرری اجتماع میں نظر نہیں آتا بھائی کون بیان چنی خبر چلو کون ہوتے تھے تو مقرری نظر نہیں آتا تو اربوں خربوں انسان آدم سے قیامت تک کے اس میں اللہ نظر کیسے آئے گا یہ صحابہ نے سوال کیا تو حضرت نے کیا جواب دیا حضرت نے فرمایا آفتاب دیکھتے ہو تم لوگ سورج دیکھتے ہو نا چاند دیکھتے ہو نا فرمایا ہاں کا سورج اور چاند جیسے تم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہو اسی طرح قیامت میں جنت میں اپنے اپنے مکانوں میں بیٹھ کر اللہ کی زیارت کرو گے ہر ایک اپنے اپنے مکان میں وہاں بھیڑ بھاڑ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے مکان میں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی زیارت چاہتا ہو کہ اس کو اللہ کی زیارت نصیب ہو تو وہ کیا کام کرے فرمایا سل تھنڈی نمازوں کی پابندی کریں پھر روایت میں حضرت نے فرمایا فجر اور عصر جو ان دو نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ اپنی زیارت سے اس کو مالا مال کرے گا اب میرا جوان فجر میں سویا ہوا ہے برسوں گزر جاتے طلوع آفتاب اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں برسوں گزر جاتے تو جب فجر کی نماز نہیں پڑی تو قیامت میں اللہ کی زیارت کیسے ہوگی بھائی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو تو میرے سارے جوانوں کو میری گزارش ہے فجر تمامی نمازوں کو پڑھنا ہے پابندی سے فجر اثر کو خاص پڑھو پابندی کے ساتھ کوشش کرو ہماری یہ دونوں نماز جماعت کے ساتھ ہو تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ عادت جو ہماری اور پھر دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی برکت برک ہل فی بکور امتی فرمایا اللہ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے امت کی صبح میں برکت ہے اور امت کا حال کیا ہے صبح برکت لینے کا وقت ہے تو یہ سویا ہوا ہے ہمارا یہ سب خلاف شرع مسئلے چل رہے ہیں اسی لیے اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی ہے برکتیں نہیں اتر رہی ہے تو فجر کی نماز کی پابندی کرو عصر کی نماز کی نمازوں کی پابندی کرو حافظ کیسے ہی مشاغل آ جائیں نماز چھوٹنی نہیں چاہیے کیسے ہی مشاغل آ جائیں نماز چھوٹنی نہیں چاہیے دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کر رہے ہیں ابھی دو دن پہلے میں نے بخاری شریف میں وسیعت کے مسائل پر آئے بچوں کو اس میں روایت آئی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ اس پر ایک رات بھی ایسی گزرے کہ اس نے وسیعت نامہ لکھا ہوا نہ ہو معلوم ہوتا ہے ہر انسان کو اپنا وسیعت نامہ لکھ کر رکھنا چاہیے ورنہ سوانہ غافل لوگ غافل ہیں ہے وسیعت نامے اپنے لکھے ہوئے کسی کے پاس نہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس حدیث شریف کی شرح کے اندر کہ وسیعت نامہ لکھ کر رکھو گے تو ایک فائدہ تو وہ ہے کہ اچانک موت ہو گئی تو ہمارے بچے اس کو دیکھ لیں گے ادا کرنے کا ہوگا تو ادا کر لیں گے وصول کرنے کا ہوگا تو وصول کر لیں گے لیکن شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے وسیعت نامہ لکھ کر رکھا ہے تو موت کا استحضار رہے گا موت سامنے رہے گی کہ مجھے مرنا ہے وہ ابھی ہمارا بچہ جو گجراتی میں رہا پڑھ رہا تھا نا جگت نہ سروے کاموں بدھا چھوتی جوانا چھ محبت نہ جتھا داوا بدھا توتی جوانا چھ جے بنگلا ماں رہے جے ماں چھ گھروں اجواروں کبر نی پات نی نی چھ اندارو تھئی جوانو چھ وہ بھی پڑھ رہا تھا اس میں ہمیں وہ بہت کچھ کہہ رہا تھا اس نے ہم کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیا اگر غور سے سنتے تو خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو آ جاتے بہت پیار سے ہم کو اپنی آخرت کی یاد دلا رہا تھا کہ تجھے مرنا ہے اور قبر کی طرف جانا ہے تو ہمارا دنیا کے کیسے ہی مشاغل آ جائے دین نہ چھوڑو حضرت علی اپنے بیٹوں کو وسیعت لکھوا رہے اس میں ایک وسیعت میں نقل کروں وہ تو وسیعت نامہ لمبا ہے میں ایک وسیعت اس میں سے نقل کروں حضرت نے لکھوایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا تب آخرت کب دنیا و بنیا بل آخر یہ وسیعت نامہ لکھوایا تھا سترہ باتیں لکھوائی ہے اس میں ایک بات یہ تھی لا تب آخرت کب دنیا و بی ادنیا بلآخرا فرمایا میرے بیٹو تم آخرت کے بدلے میں دنیا نہ لینا وہ بی دنیا دنیا کو بیچ دینا آخرت کو لے لینا جب دین اور دنیا دونوں تکرا جا رہے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا دین ہے دوسری طرف کاروبار ہے کھیتی ہے ضرورت ہے مسائل ہے بچے ہیں بیوی ہے دنیا بھی ہے دین دنیا دونوں تکرا گیا فرمایا حضرت علی نے لا کبھی آخرت کبھی دنیا آخرت کو بیچ کر دنیا مت لینا وہ بیت دنیا بل آخرا دنیا چھوڑ دینا آخرت لے لینا دکان بند کر دینا نماز پڑھ لینا کھیتی چھوڑ دینا نماز پڑھ لینا بیوی بچوں کو چھوڑ دینا نماز پڑھ لینا کاروبار کو چھوڑ دینا نماز پڑھ لینا جھمیلوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا اب ان نصیحتوں پر ان وسیعتوں پر آپ کے بیٹوں نے عمل کیا کیسے عمل کیا کربلا کا میدان ہے حسین جا رہے ہیں کوفہ کی طرف کوئی لڑنا مرنا مقصود نہیں تھا وہ تو دعوت پر جا رہے تھے کربلا کوفہ والوں کی کوئی لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے لڑنے کے لیے نکلتے تو فوج لے کر نکلتے یہ تو فیملی تھی صرف بہتر تہتر آدمی تھے اور ان کو لے کر چل رہے ہیں اتفاقی مسئلہ ہو گیا کہ یزید کی طرف سے لشکر آ گیا مقابلے میں اور یہ بہتر تہتر آدمی تھے جمعہ کا دن تھا دس محرم تھی اور بہرحال مسئلہ الجھ گیا اس کے نتیجے میں آپ کے آل و عیال سوائے عورتوں کے اور سوائے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسین کے بیٹے ہیں یہ بچ گئے باقی سب شہید ہو گئے چھوٹے بچوں سے لے کر سب شہید جب سب شہید ہوتے تھے نا اور حضرت حسین کے سامنے لاش آتی تھی تو حضرت حسین فرماتے تھے الحق بے آبائک الحق بے آبائک بیٹے مر گئے تم بتیجے مر گئے تم جاؤ تم تمہارے نانا سے مل جاؤ جاؤ تم تمہارے نانا سے مل جاؤ حسین اکیلے اکیرے میں ہیں آپ کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا دو ڈھائی سال کا عبداللہ فرمائے لاؤ میں اس کو آخری نظر دیکھ لوں اپنے بیٹے کو مجھے وسیعت پر بتانا ہے آپ کو مجھے کوئی یہ واقعہ نہیں بیان کرنا ہے لاؤ میرے بچے کو دیکھو تو بچہ دو ڈھائی سال کا اپنے پاس لیا چوما پیار کیا محبت کی اور یہاں قریب میں پاؤں کے قریب بٹھایا تھا اتنے میں دشمن کے خیمے سے ابن الموقت نام کے آدمی کا تیر آیا اور وہ تیر سیدھا عبداللہ کے گلے میں لگا دو ڈھائی سال کا بچہ ہے گلے سے لگا باہر نکل گیا عبداللہ شہید ہو گئے حضرت نے حسین نے یوں خون لے لیا وہ خون نکل رہا تھا یوں خون لیا اور اللہ کو کہنے لگے میرے مولا تو گواہ رہنا میرے نانا کے دین پر معصوم کو بھی تیرے راستے میں بھیج رہا ہوں میں اپنے اس معصوم کو بھی تیرے راستے میں بھیج رہا ہوں یہاں مجھے آپ کے ذہنوں کو دستک دینا ہے کچھ آپ کے ذہنوں کو اشارہ کرنا ہے حسین چاہتے تو یزید سے صلح کر سکتے تھے بھائی استراری حالت میں کلمہ کفر بولنے کی قرآن نے تو اجازت دی ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم کافروں کے نرگے میں پھنس جاؤ اور تمہاری جان بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ تمہارے پاس کلے میں کفر بول رہا بلوا رہا ہے اور یوں بلوا رہا ہے بولو جے رام جے رام جے رام تو اپنی جان بچانے کے لیے بول لو ہاں دل میں ایمان ہونا چاہیے وکلب ہو مطمئن نم دل ایمان دل میں ایمان ہونا چاہیے باقی تم بول سکتے ہو تو جب استراری حالت میں قرآن نے مالک نے خدا نے نبی نے ہمیں کلمہ کفر بولنے کی جب اجازت دی ہے تو حسین اگر صلح کر لیتے یزید سے اور یوں کہہ دیتے میں تیرے ہاتھ پر بیت کر لیتا ہوں تو یزید معاف بھی کر دیتا چھوڑ بھی دیتا جانے بھی بچ جاتی فیملی بھی بچ جاتی عہدے بھی دے دیتا دولت سے بھی نواز دیتا لیکن حسین نے کیوں ایسا نہیں کیا اس لیے کہ حسین کے سامنے ایک طرف نانا کا دین تھا آخرت تھی اور ایک طرف دنیا تھی اور آپ کے باپ کی وسیعت یاد آ گئی لا کبھی آخرت کب دنیا و بھی دنیا بل میرے بیٹے آخرت کا سودا دنیا کے بدلے میں نہ کرنا دنیا کا سودا آخرت کے بدلے میں کر لینا اگر ضرورت پڑے آخرت قبول کر لینا لیکن دنیا کو چھوڑ دینا یہاں موقع آ گیا ایک طرف دنیا ہے یزید کے قدموں کی اور ایک طرف آخرت ہے آپ نے آخرت کو قبول کیا اور دنیا کو لات مار دی میرے بھائیوں یہ بات ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں بھی کسی حالت میں دین اور دنیا جب ٹکرا جائے تو ایسے موقع پر دولت کو چھوڑ دو چاہے وہ کروڑوں چھوڑنے پڑے کروڑوں چھوڑنے پڑے میرا جملہ یاد رکھنا جھوٹ بول کر نہ کھاؤ نا جائز نہ کھاؤ حرام کا نہ کھاؤ اپنے پیٹوں کو گندا نہ کرو یہ پیٹ قیامت میں آگ کا بگولا بننے والا ہے اگر حرام کے لکمے اس میں اترے ہوئے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے حرام کے لکموں سے اپنے آپ کو بچاؤ خدا پاک کی قسم اگر میں نے اور آپ نے میں یہ میں یہ تگنی یگنی ہلا روایت میں حضور فرماتے ہیں بے نیاز بنو گے اللہ دنیا والوں سے بے نیاز کر دے گا پاک دامن اختیار کرو گے اللہ دنیا والوں سے پاک دامن بنا دے گا اور گیس سے تمہاری روزی کی شکلیں پیدا کر دے گا اس لیے دین اور دنیا جب تکرا جائے تو دین کو ترجیح دو دنیا کو چھوڑ دو چاہے کروڑوں چھوڑنے پڑے لاکھوں چھوڑنے پڑے آج کل چونکہ زمینی مسائل بہت چل رہے ہیں مکانوں کے مسائل بہت چل رہے ہیں کاروبار کی لائنیں بہت چل رہی ہے اور ایسے موقع پر حرام کے پیسے آنے کا امکان ہے ایسے موقع پر جھوٹ بول کر ناجائز طریق پر دنیا نہ لینا دنیا چھوڑ دینا اللہ کو قبول کر لینا شریعت کو قبول کر لینا آخرت کو قبول کر لینا اللہ ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان آخری صورتوں کے تراجی معانی کو جاننا چاہیے والعصر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمانے کی قسم اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن وہ قسمیں اس لیے کھاتا ہے تاکہ ان چیزوں کی عظمت بتائے و زیتون سینین قسمیں کھائی ابھی عشاء میں نماز پڑھی سورت پڑھی لیدا یکشا تد اللہ خلق الذکر تماخلا قسمیں کھائی اللہ نے رات کی قسم دن کی قسم اور اس میں بہت لطیفے ہیں چلیے اب اس وقت میں چھوڑ دیتا ہوں ایک بات عرض کر دوں اللہ نے دو باتیں ذکر کی ویدا یکشا رات جب کے چھا جائے و نہار ادا تجلّہ دن جب کے روشن ہو جائے دونوں کو الگ بیان کیا آگے فرمایا وما خلق اول ہم نے مذکر اور مانس کو پیدا کیا رات الگ ہے دن الگ ہے اس کے بعد مذکر مونس میل میل نر اور مادہ ان دونوں کو الگ بیان کیا وما خلق زکر اول انسا اور آگے فرمایا ان نسا نشکتا تمہارے کام مختلف ہے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف جیسے رات کے کام الگ سونے کے دن کے کام الگ کام کرنے کے اسی طرح عورت کے کام الگ ہیں مرد کے کام الگ ہیں اس زمانے میں مردوں کے کام عورتوں نے لے لیے عورتوں کے کام مردوں نے لے لیے قرآن ہمیں اشارہ کر رہا ہے اس کے اندر کہ سب الگ الگ ہے تو قرآن اللہ جگہ جگہ قسم کھاتا ہے ان چیزوں کی عظمت بتانے کے لیے بلا زندگی کی قسم زمانے کی قسم بہت قیمتی ہے تیری زندگی جو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کس کی برتھ ڈے کیسی برتھ ڈے مناتے ہیں زندگی کی اتنی بہاریں ختم ہو گئی اس پر برتھ ڈے کیا اس پر تو غم کرنا چاہیے جب آئندہ یہ دن ملنے والے نہیں ہیں اس پر برتھ ڈے نہیں اس پر غم کرنا چاہیے لیکن وہ کیک کھا رہا ہے معلوم نہیں کس خوشی میں وہ کیک کھا رہا ہے بہرحال زندگی بڑی قیمتی چیز ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی برف کی طرف پگھلتی جا رہی ہے ساری چیزوں کا اسٹاک کر سکتے ہو زندگی کا اسٹاک کوئی نہیں کر سکتا یہ روا دوا ہے اچھی نالی میں پگھلا ہوگے پینے کے کام میں آئے گی گندی نالی میں پگھلا ہوگے ضائع ہو جائے گی زنا میں چوری میں دکیتی میں گبتوں میں برائیوں میں اللہ کی بغاوتوں میں نمازوں کے چھوڑنے میں اگر زندگی کو گزارا ہے تو یہ گندی نالیاں ہیں زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اس زندگی کے برف کو اچھی نالی میں پگھلاؤ آگے فرمایا ان لف الف سب خسارے میں سب نقصان میں لیکن کامیاب کون جس کے پاس چار چیزیں ہو الدین آمن ایمان لایا ایمان بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے چونکہ باپ کمائی ہے اس لیے ہمیں قدر نہیں باپ مسلمان میں بھی مسلمان اس لیے مجھے قدر نہیں ان لوگوں سے پوچھو جو ایمان لا رہے اور مار کھا رہے ابھی بمبئی کا واقعہ ابھی قریب زمانے کا ایمان لایا بیٹا اور بھائیوں نے رشتہ داروں نے اکارت نے مارا اس کو سر سارا پھوڑ دیا اس کا لہو لوہان ہو گیا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا اس کو ہوش آیا اس سے کہا اب بھی چھوڑ دے یہ مسلمان ہونے کو اسلام کو تو اس نے کہا اللہ ہو اکبر جب یہ واقعہ میرے سامنے آیا تو میں نے کہا پیارے تم نے تو حضرت بلال کی یاد دلا دی تم نے بلال کی یاد دلا دی کہ اس کو مارا جا رہا ہے اور بلال کہہ رہا ہے احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک بلال کی یادیں دلا دی ایک صاحب عمرے میں جا رہے تھے مجھے کہا کہ کچھ نصیحت کرو میں نے کہا میں نصیحت کیا کروں جس زمین پر جا رہے ہو تم وہاں بلال نے پتھروں پر سو کر اس اسلام کو سیچا ہے تم اپنی عیاشیوں سے اس زمین کے اوپر اللہ کی ناراضگی کی لانت کو نہ لینا اس پر بلال نے آنکھ پر سو کر اپنی زندگی کو اسلام کے سیچا ہے تو اس جوان کو پوچھو جو ایمان لایا اور اس کی پتائی ہوئی اور وہ دنیا سے ابھی دو مہینہ پہلے رخصت ہو گیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا بیٹا جب بہت پیسے استعمال کرتا ہے تو باپ کہتا ہے باپ کمائی سے اتلے آپ کمائی ہو ہے تو خبر پڑے تو ایمان کے باپ میں بھی باپ کمائی ہے اس لیے ہمیں اس کی عظمت نہیں اگر محنت سے ہوتا تو ہمیں خبر ہوتی کہ ایمان کیا چیز ہے ایمان کی قدر کرو اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے اور اس کی حقیقت کا پتہ جب قبر میں رکھے جائیں گے تب چلے گا اللہ آمن نمبر دو الصالحات عمل صالحہ کرو اچھے اعمال اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق سب کو پورے کرو اس میں سارے اعمال صالحہ آ گئے اور ان اعمال صالحہ کو آباد کرنے کے لیے یہ مدارس ہیں مدارس کے ذریعے سے بچوں میں اعمال صالحہ زندہ ہوتے ان کو نماز پڑھتے کس نے سکھایا ان کو قرآن کا شوق کس نے بتایا ان کی زندگیوں میں دین کس نے بھرا ظاہر سی بات اسی مدرسے نے بھرا اسی مدرسے نے وہ بچے جو ابھی نظم پڑھ رہے تھے ایک دوسرے کو بابا جی اور بیٹا دونوں پیسر بابا جی دونوں پڑھ رہے تھے لیکن عمر میں دونوں برابر لگتے تھے معلوم نہیں پیسر کون پیدر کون بہرحال وہ نعت پڑھ رہے تھے تو اس میں میرا ذہن منتقل ہوا اس بات کی طرف کہ بھائی عجیب و غریب بات ہے لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ چپکے سے بھی ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں چپکے سے آ کر کے آپ بیٹھ جائیے اگر آپ کو تیرر نام کی کوئی چیز ملتی ہو تو ہمیں ثابت کر کے بتا دے اور آج تک کوئی مولوی پکڑا گیا ہو تو ہمیں ثابت کر کے بتا دے ہم تان کر کہتے ہیں میرا ابھی راجستھان جانا ہوا میں نے وہاں صاف صاف بات کہی میں نے کہا ایک کنہیا کا مسئلہ پیش آیا جے این یو جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا ایک کنہیا کا مسئلہ پیش آیا کہ اس نے دیش کے خلاف نعرہ لگایا اب وہ لگایا نہیں لگایا وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس نے لگایا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا سپریم کورٹ نے اس کو ضمانت بھی دے دی ایک کنہیا کا مسئلہ پیش آیا تو اس کو چھڑانے کے لیے کانگریس بھی کھری ہو گئی بی ایس پی بھی کھری ہو گئی فلاں اور فلاں یہاں ہندوستان کی ساری پارٹیاں کھڑی ہو گئی اور ساری پارٹیاں یوں کہنے لگی کہ کنہیا نے یہ نعرہ لگایا ہے اس کا ثبوت لاؤ سب کے منہ میں بتاسی آ گئے کہتے ثبوت لاؤ وہاں میں نے راجستھان میں کھل کر یہ بات کہی میں نے کہا عجیب بات ہے وہاں ایک کنہیا کا مسئلہ ہوا تو اس کو چھڑانے کے لیے ساری پارٹیاں کانگریس سے لے کر نیچے تک کی سب کری ہو گئی اور یہاں ہمارے بے شمار نوجوان جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور بے قصور اٹھا کر کے ان کو ڈال دیا گیا ہے آج تک کوئی پارٹی کھڑی ہو کر یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ جوان ٹیررسٹ ہے اس کا ثبوت لاؤ آج تک کسی نے نہیں کہا یہ اسلام دشمنی ہے اور یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی مسلمان ٹیرر نہیں ہے ہم الحمدللہ سینہ تان کر کہتے ہیں کوئی مسلمان یہ کام نہیں کرتا ہے مسلمان دیش بھکت ہوتا ہے لیکن اسلام کے خلاف بات بہرحال اٹھانا ہوتا ہے اور میں نے ایک کہا میں نے کہا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے آپ کی والدہ کا نام آمینہ ہے اور آپ نے جن کا دودھ پیا وہ حلیمہ سعدیہ ہے حلیمہ اس کا نام ہے ظاہر سی بات ہے ہمارے وہاں مشہور ہے بیٹے میں خون دوڑتا ہے باپ کا بیٹے میں خون دوڑتا ہے ماں کا بیٹے میں خون دوڑتا ہے جس کا دودھ پیا ہو اس کا میں نے کہا جس محمد کا باپ عبداللہ ہے اس محمد میں ابدیت کا خون دوڑ رہا ہے اس کی ماں آمینہ ہے اس محمد کے خون میں امن سلامتی دوڑ رہی ہے اور جس کو دودھ پلانے والی حلیمہ ہے اس کے پیٹ میں حلم اور بردباری کا خون دوڑ رہا ہے جس میں حلم ہو امن سلامتی ہو اور ابدیت ہو وہ محمد ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے ماننے والے بھی ٹیررسٹ نہیں ہو سکتے یہ ہو نہیں سکتا اور جہاں جو کچھ ہو رہا ہے جن ممالک میں ہم صاحب صاحب کہتے ہیں کہ ان کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں ان کو کوئی لینا دینا نہیں اسلام سے یہ اسلام کو بدنام کرنے کی باتیں تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ الدین آمن و صالحہ کی جان پیدا ہوتی ہے مدارس سے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا تھا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مولانا علی میاں تم جگہ جگہ مدارس کو قائم کرو میں بھی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہی چاہتا ہوں لوگوں میں دین آئے تو اپنے بچوں کو پڑھائے لوگوں میں دین آئے تو اپنے بچوں کو پڑھائے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کی چاہت یہ تھی کہ جگہ جگہ مدارس قائم ہو مکاتب قائم ہو تاکہ اعمال صالحہ کی فضا بنے ہمارے جتنے حلقے ہیں جس کا تعلق مدارس سے ہیں دعوت و تبلیغ سے ہیں خانقاہوں سے ہیں ان تمام مسائل کا تعلق اصلاح سے ہے اسے مقصود صرف اصلاح ہے اور اسی لیے میرے بھائیوں میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اہل اللہ سے وابستہ رہو اللہ والوں سے وابستہ رہو ان سے تعلق رکھو دیکھو یہ مسئلہ مسلم ہے خربوجہ خربوجے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے اچھوں کے ساتھ صحبت میں قیامت میں وہ ہمیں تلاش کر کے جنت میں لے جائے گا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات یاد آئی بہت بڑا آدمی ابن قیم اس کی زاد المعاد سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت اس کی علام الموقعین سمجھنے کے لیے اشعانہ دماغ کی ضرورت بہت بڑا آدمی ہے بہت بڑا محدث ہے لیکن اپنے طلبا کو کیا کہہ رہا ہے غور سے سنو اللہ مجھے بھی یہ بات نصیب فرمائے اپنے طلبا کو یوں کہا میرے بچوں میں نے تمہیں کچھ قرآن پڑھایا تمہیں کچھ حدیث پڑھائی تمہیں کچھ دین کی باتیں پڑھائی تم قیامت میں اگر جنت میں چلے جاؤ اور مجھ کو اگر جنت میں نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ میں جہنم میں ہوں گا تم مجھ کو اس قرآن حدیث جو میں نے پڑھایا ہے تمہیں اس کا واسطہ دیتا ہوں میری سفارش کر کے مجھے جہنم سے نکال لینا اتنے قیم جیسی شخصیت اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا آدمی مجھے میرے دو لفظ پر غرور ہو گیا کہ مجھ سے بڑھ کر جنت میں جانے والا کوئی نہیں اتنا بڑا آدمی یہ کہہ رہا ہے اپنے شاگردوں کو کہ تم جنت میں اگر جاؤ مجھے نہ پاؤ تو میری سفارش کر کے مجھے نکال لینا اللہ ہمیں توازو نصیب فرمائے آجزی نصیب فرمائے ان کے ساری نصیب فرمائے تو بہرحال الصالحات اعمال صالحہ مدارس سے زندہ ہوتے اس لیے ایمان اعمال صالحہ متواز بالحق تیسرا کام اعمال صالحہ میری زندگی سے متعلق ہیں اب میں دوسروں کو بھی دین کی باتیں بتاؤں کہ میں جنت میں جاؤں یہ بھی جنت میں چلا جائے حق بات کی تلقین کرو بتاؤ ایک دوسرے کو امر بالمعروف عام کرو نئی عرض من کر عام کرو اچھائی کا حکم دو برائیوں سے روکو جو ہماری دعوت و تبلیغ میں کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ ایک چوتھی بات وتواسو بالصبر اور یہ بھی بتاتے رہو کہ دیکھو حق بات اور حق کام کے کرنے میں کبھی لوگ تمہیں گالیاں بھی دیں گے صبر کر لینا صبر کر لینا عبداللہ ابن ابئی مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس کی مجلس لگی تھی ابھی بعد میں بھی منافی کی رہا لیکن پہلے تو بالکل مجرد تھا اس کی مجلس لگی تھی اور حضرت اس مجلس پہ پہنچے جا رہے تھے سات دن عبادہ کی عیادت کے لیے وہ بیچ میں اس کی مجلس آ گئے تو ذرا رک گئے دین کی باتیں بتانا شروع کیا تو اس نے کیا کہا محمد یہاں سے نکل جا پھر کہنے لگا محمد تیرے گدے کی راکھ میرے منہ میں آ رہی ہے حضرت گدے پر ہو کر دے توہین کی حضرت کو بہت تکلیف ہوئی سات بن عبادہ کے پاس جا کر کہا کہ وہ ابو حباب نے مجھے ایسا ایسا کہا سات بن عبادہ نے کہا حضرت وہ تو ایسا ہی ہے چھوڑ دو فاف وس کہو معاف کر دو لیکن حضرت کو بڑی ٹھیس پہنچی تھی تو اب اللہ نے تسلی دی قرآن کریم میں آیت اتاری وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُ الْقِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا میرے محبوب ان یہودیوں سے اور ان مشرکوں سے ابھی تو تمہیں بہت بری باتیں سننے کو ملے گا بہت تکلیف کی باتیں ملے گی ازن کثیرہ آگے فرمایا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ میرے محبوب اگر صبر کر لو گے ان کے تانوں پر ان کی برائیوں پر اور تقوی اختیار کر لو گے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا میں تمہیں مقام عالی عطا کر دوں گا ان ندال کلمن العمور تو بات کی تلقین کرو ساتھ ساتھ صبر کی تلقین کرو بھائی حالات آئیں بستر بھی اٹھا کر لوگ پھینکیں گے تمہارے خلاف برائیاں بھی کریں گے تم پر الزام بھی لگائیں گے تمہیں تانے بھی دیں گے تم اس وقت صبر کر لینا اگر صبر کرو گے تو ان ندال کلامن عزم العمور یہ بہت بڑی چیز ہے آقا کی زندگی میں آپ دیکھ لو تو صبر کا پیکر ہے ایک روایت میرے ذہن میں آئی بخاری شریف میں تو صرف اتنا ہے محتن شدیدہ حضرت کو مرض الوفات میں بہت بخار تھا بہت بخار تھا بہت شدید بخار تھا بخار اتنا تھا شدید کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے حضرت کو اتنا بخار تھا حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی بہت بخار ہے آپ کو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب یہ اگلی تاریخی روایت ہے یہاں تک کہ بخاری کی روایت اگلی تاریخ کی روایت ہے حضور نے فرمایا عائشہ میں نے اللہ سے خود مانگا ہے اور میں نے اس لیے مانگا کہ اللہ میرے مرض الوفات میں تو مجھے خوب تکلیف دے لیکن میری اس تکلیف کے صدقے میں میری امت کو معاف کر دے ہاں میرے بھائیو اس نبی نے صبر اتنا کیا اتنا کیا کہ اپنی امت کی مغفرت کے لیے بھی وہ رات دن روتا رہا روتا رہا روتا رہا آج اسی کی امت کا عالم یہ ہے کہ درو شریف نہیں پڑتی اس کی امت کا عالم یہ ہے کہ سنتیں چھوڑ رہی ہے اس کی امت کا عالم یہ ہے کہ نمازیں چھوڑ رہی ہے اس کی امت کا عالم یہ ہے کہ گالی گلوز میں مبتلا ہے اس کی امت کا عالم یہ ہے کہ جیبت اور برائیوں میں مبتلا ہے لان تان میں مبتلا ہے کسی کیسے مرض میں ہم مبتلا ہو گئے اللہ ہم پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ان مدارس کو تادم حیات خوب چمکتا دمکتا رکھے قیامت تک ان مدرسوں کو چمکتا دمکتا رکھے دیکھو دنیا کے اندر باطل طاقتیں تو اپنا کام کیا ہی کرتی ہمیں اس سے کوئی مایوس یہ سب یہ تو دور نبوی سے چلا آیا ہے ہر دور میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اگر وہ راضی ہوا ساری کائنات کو لازی کر لے گا وہ ناراض ہے تو پھر ساری کائنات ہماری دشمن بنے گی ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی دھنگ کی عبادت کریں اپنی زندگی کو ٹھیک کریں حقوق اللہ ٹھیک کریں حقوق العباد ٹھیک کریں بڑے مسائل ہیں ہماری زندگیوں میں بڑے مسائل میں ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں بخاری شریف میں ایک مسئلہ آتا ہے تجارت کے مسائل میں اور وہ مسئلہ ہے بے میزید بے میزید کا مطلب ہوتا ہے نیلام کی بے اب جو ہے اراضی اراضی ہوتی ہے نا زمین کی اراضی امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے تابع وہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر ہراجی کے موقع پر دو چار ویچاتیوں کو لے آئے تم جاتے ہیں نا ویچاتیوں کا کام کیا ہوتا ہے لینا نہیں ہوتا ہے بھاؤ بڑھانا ہوتا ہے پانچ ہزار دیکھیے اپنا سات ہزار وہ بیچارا سات ہزار کہتا ہے تو یہ دس ہزار اور یہ بیس پچیس پہ لے جا کر پھر چپ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے صرف بھاؤ بنانا بہت زیادہ بھاؤ بنانا خریدنا بالکل نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ خریدنے کی نیت سے آئے ہیں اور بھاؤ پہ بھاؤ چلتا رہا چلو وہ کوئی عرض نہیں لیکن اس کے رینج میں نہیں آیا اس لیے اس نے نہیں لیا ایک یہ ہے کہ بالکل خریدنے کی نیت نہیں وہ صرف اس لیے آیا ہے تاکہ اس طرح پر بھاؤ بڑھائے تو حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کا جملہ امام بخاری نے نقل فرمایا ارشاد فرمایا کہ عطا یوں کہتے ہیں کہ ایسے ویچاتیوں کے ذریعے سے اگر تم نے زیادہ پیسے لیے تو یہ دھوکہ ہے گبن ہے فوج گبن ہے ربا ہے سود ہے اور واجب الیادہ ہے ان پیسوں کو واپس کرنا ہوگا اب آپ بتائیں ہماری مسجدوں میں کیسے پیسے آ رہے دو چار بیچاتیوں کو لے آتے ہیں کہ نہیں بھائی کیا ضرورت پڑی ہے ان کو لانے کی جو خریدنے والے ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے بھاؤ بولے کوئی عرض نہیں اس میں اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کوئی لیکن ایسے لوگوں کو کبھی نہ لائیں جن کا مقصود خریدنا نہیں ہے وہ صرف بھاؤ بڑھاتے ہیں ایسی طرح پر آنے والے پیسے ہمارے مساجد اور مدارس میں استعمال ہو رہے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے یہ تو ایک مثال میں نے دی ورنہ ایسی بے شمار مثالیں ہماری زندگیوں میں بھری پڑی ہیں کہ اس طرح پر ناحق پیسے ہمارے وہاں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا بھی صحیح راستہ بتائیں دنیا کا بھی صحیح راستہ بتائیں اب تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلائیں اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرمائیں قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عہدے کو پر میرا ممبر لایا جائے گا میں بیٹھوں گا ستاروں کی طرف پیالے ہوں گے لب پانی پلائیں گے لوگ میں سب کو پلاؤں گا اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کو دھکے دیں گے بھاگو یہاں سے پانی نہیں ملے گا تم کو تو حضرت فرماتے میں یوں کہوں گا اصحابی اصحابی میرے صحابہ میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں آنے دو ان کو تو فرشتے یوں کہیں گے حضرت آپ کو نہیں معلوم تدری ما ماں کا اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دنیا میں من مرضی کو شریعت بنایا تھا جو چاہا وہ شریعت اور جو میری طبیعت کے خلاف ہوا اس کو ہم نے حکال دیا کہ نہیں یہ شریعت نہیں اپنی من مرضی کو شریعت بنایا تھا اپنی چاہت کو شریعت بنایا تھا تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ بات آئے گی تو میں بھی کہوں گا سحکن سحکن دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ میں بھی تمہیں پانی نہیں پلاؤں گا اور حدیث میں ہے وَيُحَالُ بَيْنِ و بینی و میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ کر دیا جائے گا یہ پردے کا لفظ بتا رہا ہے کہ پھر اللہ کے نبی کی زیارت سے بھی ان لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے ہم ذرا مسائل کو سمجھیں اللہ تعالیٰ ان مدارس کو آباد رکھیں اب تعالیٰ ان کو خوب پانی پلائیں اور اب تعالیٰ ان کے پیچھے جو لوگ مولانا اسماعیل جیسے ہر ہر مدرسے کے اندر تعاون معاونین مددگار اور آپ لوگوں جیسے جو لوگ سکی حضرات مدرسوں کے تعاون کرتے رہتے ہیں اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں ان حافظ ہونے والے بچوں کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کریم کو اللہ محفوظ فرمائے یہ قیامت میں قرآن پڑھتے جائیں اور جنت الفردوس میں اللہ ان کو جگہ عطا فرمائے ان کے صدقے میں ان کے اساتذہ کو بھی ملے ان کے صدقے میں ان کے والدین کو بھی ملے ان کے صدقے میں مجھے اور آپ کو بھی اللہ جنت دے دے اور ان کے صدقے میں اللہ ہم تمام کی مغفرت بھی فرما دے وہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت قرآن لنا حجة بلال اقبال کوٹر حافظ فیضن ناصر شیخ حافظ فیضل ناصر شیخ حافظ معاذ ابراہیم تاڑوالا حافظ رضوان فاروق بھیرو حافظ عدنان امتیاز بیات حافظ اسامہ الیاس باوا حافظ حنزلہ یونس باوا حافظ احمد انور ہنسلوٹ حافظ سلمان سعید قاضی حافظ ابراہیم الیاس لمبادہ حافظ جنید ایوب کوتر حافظ یاہیا ایوب پانچ بایا یاح ایوب پانچ بایا حافظ ساجد حنیف صالح حافظ زبی اللہ الیاس بانا حافظ افضل سعیب رندیرا حافظ عبد الرحیم صادق ہانس بھائی حافظ محمد عامر محمد حنیف شیخ حافظ مسیح اللہ عبد السمد بانا حافظ مسیح اللہ حافظ حزیبہ عبد السمد بانا حافظ الیاس محمد علی ابھی حافظ زید مولانا یعقوب جارا حافظ زبیر الیاس ممون حافظ زکریا علی حسن رندیرا حافظ اسامہ حاسم ہانس بائی આજના હિફ્ઝ કરનાર તેમજ એમના વાલિદેનને ગામવાળાઓને મુબારકબાજી આપું છું એમના ઉસ્તાદોને મુબારકબાજી આપું છું કે અલ્લાહ એને કબૂલ ફરમાવે અને અમારા હજરત બંને હજરતે કે જે આજે આપણે દાવતના ઉપર લબ્બે કે ને પોતાની મશગુલિયત છોડીને અહીંયા આવવા એમને પણ હું ઘણો ઘણો શુક્ર અદા કરું છું અને આપ લોગ જે જલસામાં હાજરી આપી આપ લોકોએ અને جی جلسہ نے رونق بخشی تو اللہ تعالیٰ تم نے پن جزائے خیر عطا فرماوے ان اللہ ج... کی دعا کرے کہ اللہ جلسہ نے قبول فرماوے مدرسہ نے قبول فرماوے حفظ کرنا چھوکراؤں نے بھی اللہ قبول فرماوے نئے لوگوں نے بھی کامیابی عطا فرماوے چاہے بے وا طرز کریں آپ لوگوں کی ایک گزارش کروں کہ ہمیشہ نہ ماٹے دعا کرتا رہے جاؤ مدرسہ نہ ماٹے અને બચ્ચાઓના માટે બી અલ્લાહ જઝા ખેર અતા ફરમાવે અને જે લોકો આ મદ્રસાનો ખ્યાલ રાખે છે બહારના હોય એ ગામના હોય અને મોહબ્બત રાખે છે અને હર તરીકે સે એમની મદદ ફરમાવે છે કોઈ બી હોય એમનો પણ હું શુક્ર દિલથી અદા કરું છું અલ્લાહને કબૂલ ફરમાવે અલ્લાહ જઝાએ ખેર અતા ફરમાવે અને હરેક ચીજ એ લોકોને ફરમાવે જી નહીં નહીં ખુશખબરી છે મોટી ખુશખબરી ભાઈ હું સમજ્યા જો એમને આ ચીજની કદર કુરાનની કદર ઓલમાની કદર અમારા હજરત શેખુલ હદીસ મોહન હનીફ સાહેબ મદુલ્લાની તરફથી હરેક ઉસ્તાદને એક એક હજાર રૂપિયા ઇનામ એક એક હજાર રૂપિયા ઇનામ અલ્લાહ કબૂલ ફરમાવે અને એમની રોજીમાં ખૂબ ખૂબ બરકતા ફરમાવે એમને ઔલાદને બી હર તરીકાથી નવાજે આલિમ દીન બનાવે હુફાઝ કુરાન બનાવે અને એમને પણ રોજી અલ્લાહ તાલા હરેક તરફથી રસ્તા ખોલી દે સલામ આલેકુમ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفوائش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے قصوروں سے درگزر فرما ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما جلی کفی ظاہر باطن سغائر قبائر کو معاف فرما اللہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اس کے پیچھے کوشش کرنے والے حضرت مولانا اسماعیل صاحب اور ان کا پورا عملہ ان کے اساتذہ اور ان کے متعلقین اور اسی طرح یہاں کے خدام بلکہ پوری بستی کو اللہ بے حد جزائے خیر عطا فرما اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما اللہ ان حافظ ہونے والوں کے سینوں میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرما ان کے لیے ان کے والدین کے لیے ان کے اقارب رشتہ دار اقربا اساتذہ کے لیے اللہ ہم سب کے لیے ان کو ذریعہ نجات بنا دے اللہ کلام تیری صفت ہے تیری صفت بہت عظیم الشان صفت ہے اللہ اس کے صدقے میں تو ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ اعظم اسماعیل صاحب کے اہلیہ اور بہت سارے لوگوں کا اس بستی میں انتقال ہو چکا ہے ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی بال بال مغفرت فرما اللہ ان سب کو اپنی اپنی جگہوں پر راحت سکون اور عافیت نصیب فرما الہ العالمین ان کے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے اللہ جہنم کا گھرا بننے سے حفاظت فرما اللہ تو ہمیں بھی صحیح رخ نصیب فرما اللہ عزت والی زندگی عطا فرما عافیت و ایمان والی زندگی عطا فرما الہ العالمین بیماروں کو بہت شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما اللہ جو بے قصور جیلوں میں انہیں عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما العالمین پکر پکڑ دکر سے ہماری بھی حفاظت فرما ہر طرح کی عافیت عطا فرما شرور فتن سے حفاظت فرما اللہ جب تک جلائیں آبر و عزت ایمان کے ساتھ جلانا جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر ایمان کے ساتھ اٹھانا اللہ ہم سجدوں میں مرنا چاہتے ہیں اللہ ہم تلاوت قرآن پہ مرنا چاہتے ہیں ہم پرتے پڑھاتے مرنا چاہتے ہیں ہم دعوت و تبلیغ میں مرنا چاہتے ہیں اللہ ہم کتے اور بلوں کی طرح رجرتی موت سے مرنا نہیں چاہتے اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما بلاؤں وباؤں کو دور فرما مصائب پریشانیوں کو دور فرما آپس میں اتفاق اتحاد سے مسلمانوں کو رہنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اللہ اپنا فضل و کرم کا ہمیں مستحق بنا دے ہمیں اپنے فضل و کرم کا مستحق بنا دے ہمیں اپنے فضل و کرم کا مستحق نہیں بنا دے الہ العالمین ہم اگرچہ اس کے لائق نہیں ہیں لیکن اگر تو نے ہم کو دیکھا تو الہ العالمین ہم میں سے کوئی بھی تیری مغفرت کا لائق نہیں ہو سکتا ہے آپ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ہم سب کو اپنے کرم سے مالا مال فرما دے ہم سب کو اپنے فضل سے مالا مال فرما دے الہ العالمین جب ہم تجھ سے بھیک مانگتے رحمتوں کی تو تو یوں کہتا ہوگا تم تو غدار ہو تم نالائق ہو تم بے وفا ہو تم نمازوں کو چھوڑنے والے ہو تم تو میرے نبی کی سنتوں کا سودا کرنے والے ہو صحیح ہے میرے مولا صحیح ہے جتنی بدعنوانیاں ہو سکتی ہے ہم میں موجود ہیں ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اللہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں لیکن کہاں سے لائیں ابو بکر عمر کو عثمان علی کو فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم کو وہ تو سب قبر میں جا چکے ہیں جیسے بھی ہے ہم ہی رہ گئے ہیں جیسے بھی یہ ہم ہی رہ گئے ہیں اللہ اس فتنے کے دور میں تیرا ٹوٹا ہوا نام تو لے رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ تو نبز بھی لگا ہے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے اور یعنیت کا ماحول بھی باہر انتظار کر کے کھڑا ہے اللہ اس گندے ماحول کے اندر ہم نے اپنا ایمان تھوڑا سا بچایا ہے اللہ اسی بچے ہوئے ایمان کی وجہ سے ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے اللہ اس مجمع کو قبول فرما سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما سب کی کھیتی باڑیوں میں برکت عطا فرما سب کی تجارت کاروبار میں برکت عطا فرما سب کو رحمتوں سے مالا مال فرما اللہ آپ کے حبیب کے سچے متبع بنا سچے عاشق اور دیوانے بنا ذکر کی حلاوت نصیب فرما نمازوں کی لذت عطا فرما سجدوں کا سرور عطا فرما اللہ تیری یادوں کی مستی عطا فرما اللہ ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کے آمینوں کو قبول فرما آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم